يا يا أيها أيها الناس اتقوا اتقوا ربكم الذي الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الله الله الله به والأرحام إن كان عليكم رقيبا الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا لكم لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن ورسوله فقد فاز فقط عظيما بعد فإن خير کتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار فأعوذ بالله وک من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ذہی بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخذي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وعن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم أخرجه مسلم وعن أنس رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبہ ہے جو بڑا ہی مہربان ہے رحم دل ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے توبہ کو قبول کرنے والا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رشد و کامیابی اور فلاح کے لیے دنیا کے اندر انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا جس کی آخری کڑی آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ساری انسانیت کی طرف رحمت اللہ عالمین بنا کر کے مبوس فرمائے گئے معزد بھائیوں گناہ کرنا غلطی کرنا یہ اتنا بڑا عیب نہیں ہے جتنا بڑا عیب گناہ پر اصرار کرنا ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے خطا ہوتی ہے گناہ ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے ان گناہوں کی مغفرت کے لیے ہمارے لیے دروازہ بھی کھول رکھا ہے اگر انسان سے غلطی ہو جائے گناہ سردد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے معاف کرنے والا ہے اس کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے انسان چاہے شرک کرے چاہے کفر کرے چاہے قتل کرے چاہے زنا کرے دنیا کا کوئی بھی گناہ ہو اگر انسان سچی اور خالص توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے یہ اللہ ابامن کی رحمت ہے اور یہ اللہ ابامن کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر گناہوں کی مفرت کا سلسلہ دنیا کے اندر نہ ہوتا تو انسان کے پاس کتنے گناہ ہو جاتے اس کے گناہوں کی معافی ہی نہیں ہوتی اس لیے اللہ رب العالمین رحمت کرتے ہوئے یہ دروازہ ہمارے لیے کھول رکھا ہے کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں دھوکے میں اپنے نفس کی تباہ کرتے ہوئے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رحمت کا دروازہ کھول رکھا ہے کہ انسان اس گناہ سے توبہ کر لے اور اللہ رب العامن ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے فوراً وہ توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا اور ایسی قوم لے کر کے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کیوں اس لیے کہ اس میں انسان کی ضرورت ہے انسان کا احتیاج ہے اس کی حاجت مندی ہے کہ وہ اللہ رب العامن کو یاد کرتا ہے اللہ رب العامن کے دربار میں آتا ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے اس میں انسان کی عاجزی کا اظہار ہے جو انسان توبہ کرتا ہے اور گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے اس میں انسان کی عاجی کا اظہار ہے انسان اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے مجبور سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے اسی اللہ کے دربار میں آتا ہے رجوع کرتا ہے توبہ کرتا ہے گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اللہ ہر برامن کی ادا پسند آتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو میں غفار ہوں میں طواب ہوں معاف کرنے والا ہوں اور توبہ کو قبول کرنے والا ہوں لہذا ایسے بندوں کو اللہ ابامن پسند کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ فرماتے بنی آدم خطا ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے ہر انسان خطا کار ہے لیکن وہ خیر اتوابون لیکن جو بہتر گنہ گار لوگ ہیں وہ کون ہیں جو توبہ کرنے والے گناہ پر اشرار نہیں کرتے بلکہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اہل جنت کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں ایک صورت کے اندر اور اس کے اندر یہ بیان کیا کہ علم علامہ فعلو کہ جو وہ کرتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے کیونکہ انسان اگر چھوٹا گناہ بھی کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے مداومت کرتا ہے بار بار اس گناہ کو کرتا ہے تو یہ گناہ بڑا گناہ بن جاتا ہے چھوٹا گناہ ہی ہے وہ لیکن بار بار اس کو کرتا ہے اس پر اصرار کرتا اس کو چھوڑتا نہیں ہے بار بار اس گناہ کو کرتا ہے وہ تو گناہ بڑا گناہ بن جاتا ہے اس لیے اصرار کرنا یہ متقیوں کی پہچان نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیتے ہیں اللہ اقبائ معاف کرنے والا کوئی بھی گناہ ہو کسی بھی طرح کا گناہ ہو اور کبھی انسان کو شرم نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا میری کیا مفرت ہوگی میں کیسے توبہ کروں میں کیسے اللہ کے دربار میں جاؤں اللہ کا معاملہ سب سے الگ ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے ہمارا معاملہ یہ ہے ہم اگر کسی سے مانگیں گے تو ہم سے ناراض ہو جائے گا اللہ کا معاملہ برعکس ہے اللہ سے اگر نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا اس لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں جو لوگ آتے ہیں گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ ہو ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کوئی معصوم نہیں ہے انبیاء کرام کی ذات معصوم ہوا کرتی تھی انبیاء کرام جو اس کائنات میں اللہ کے سب سے افضل بندے ہوتے ہیں ان کے وہ معصوم ہوا کرتے تھے ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں سب سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان چاہے چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ اس پر اصرار کرے اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے دربار میں نہ پیش کرے یہ چیز بڑی چیز ہے اور یہ بڑی غلطی ہے اس لیے میرے بھائی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے توبے کا دروازہ کھول رکھا ہے اور قرآن کریم کے اندر بار بار ہمیں توبہ کرنے کا حکم دیا توبہ ہماری ضرورت ہے اللہ کی ضرورت نہیں ہے ہماری ضرورت توبہ کرنا کیونکہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے لہذا اللہ چاہتا ہے کہ توبہ کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بو اللہ نسوحا اے ایمان والو سچی توبہ کر لو توبت نسوح کر لو سچی توبہ کر لو سلب صارین فرماتے ہیں کہ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے اور پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف لوڑ کر کے نہ جائے یہ توبت نسوح یہ سچی توبہ ہے انسان کی اللہ رب اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا کہ سچی توبہ کرو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کرے گا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہماری مغفرت کرے گا جنتوں کے اندر داخل کرے گا اور اس طریقے سے قیامت کے دن ایسے لوگوں کے پاس نور اور روشنی ہوگی جس نور اور روشنی سے قیامت کے مراحل طے کریں گے اس توبے کی وجہ سے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اللہ ابراہین قیامت کے دن کو نور عطا کرے گا گناہوں کی مغفرت بھی ہوگی اللہ راضی بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ درجات بھی بلند کرے گا گناہوں کو معاف کر دے گا جنت میں داخلہ دے گا اور نور عطا کرے گا دنیا کے اندر بھی انسان کو اطمینان اور سکون ملتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے رزق میں مال میں صحت میں اولاد میں برکت ہوتی ہے جو انسان توبہ کرتا ہے اور اپنی آجزی کو لے کر کے اللہ رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے اللہ تو اللہ جمیان ائی المومنون اے ایمان والو سب کے سب توبہ کرو اللہ کم تو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ توبہ کرو کہ کامیابی شرط ہے اس کے لیے توبہ انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو بار بار اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید کے اندر توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ معصوم تھے لیکن پھر بھی کثرت سے توبہ کیا کرتے تھے کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاحب کرام نے بیان فرمایا ہے کہ آپ ایک مجلس کے اندر سو مرتبہ زیادہ اپنے گناہوں کی یا اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے مفرت طلب کیا کرتے تھے ایک مجلس کے اندر سو سو مرتبہ یا اس سے زیادہ اللہ رب العامین سے استغفار کیا کرتے تھے آپ تو معصوم الخطا ہیں استغفار سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے گنہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جن کے پاس گناہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے ان کے درجات کے اندر بلندی عطا فرماتا ہے ان کے مقام کو اونچا کرتا ہے تو انبیاء کرام کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم الخطا لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایک ایک مجلس کے اندر سو سو مرتبہ سے زیادہ جو ہے استغفار کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے کیوں اس لیے کہ اللہ البامین کا بڑا فضل ہے پوری انسانیت پر سب پر ہم پر آپ پر سب پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ البامین کا بہت بڑا فضل اور احسان کہ اللہ رب العالمی نے آپ کو آخری نبی تمام نبیوں کا سردار اور امام بنا کر کے بھیجا یہ اللہ کا فضل اللہ تعالیٰ رب العالمین کا کرم تھا کہ اللہ رب العالمی نے مقام آپ کو عطا فرمایا اس لیے آپ ہمیشہ استغفار کیا کرتے تھے اللہ کے بات کیا کرتے تھے آپ کے قدم مبارک کے اندر عرم آ جایا کرتا تھا اور اس طریقے سے اللہ کے بعد کیا کرتا آپ معصوم تھے اس کے باوجود بھی یہ آپ ہمارے لیے اسوا اور نمونہ ہیں آپ ہمارے لیے اسوا اور نمونہ کے ہیں اس لیے ہمیں اللہ کے سر کی سنت کی تباہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی مفرت طلب کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے اور توبے کا مطلب کیا ہے میرے بھائی توبے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے کہہ دے میں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں یا ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں اگر بچہ کچھ غلطی کرتا ہے تو کان پکڑ کر کے اٹھوا دیتے ہیں اس کو یا انسان خود کان پکڑ لیتا ہے استخر اللہ استخر اللہ اور وہ گناہ کرتا رہتا ہے اس کو کوئی ندامت نہیں کوئی افسوس نہیں کوئی اس پر اسے جو ہے کوئی کسی چیز کا احساس نہیں اس کو توبہ نہیں کہا جاتا ہے توبت نسو کیا ہے سچی توبہ کیا ہے توبہ کے اصل معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے آنا یہ اصل توبے کا ہے اللہ کی طرف پلٹ کر کے آنا اور ہم سب ہمیشہ اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ ابامن کی طرف پلٹ کر کے جائیں ہمیشہ چاہے گناہ ہو یا نہ گناہ ہو اور گناہ ہر انسان کرتا ہے کوئی ایسا نہیں جو معصوم ہے کسی سے گناہ نہ ہوتا ہو ہر انسان گناہ کرتا ہے گناہ ہوتا ہے اور ہر انسان اپنے بارے میں زیادہ جاننے والا ہر انسان اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ کیا گناہ کرتا ہے وہ ہر انسان جانتا ہے اس چیز کو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے توبے کا دروازہ کھول رکھا ہے اور توبہ کی شرطیں بیان کی گئی ہیں جب وہ شرطیں ہوں گی تب انسان کی توبہ سچی توبہ ہوتی ہے اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے سب سے پہلی شرطیں کہ انسان مخلص ہو توبہ کے اندر ریاکاری اور دکھاوے کے طور پر نہ ہو لوگوں کے سامنے توبہ کا اظہار کرے اور دل میں خوف نہ ہو اللہ کا اللہ تعالیٰ کی خشیت نہ ہو دل میں عذاب کا خوف نہ ہو اللہ کی عظمت کا احساس نہ ہو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے طور پر کہ لوگ ہمیں متقی کہیں توبہ کرنے والا کہیں نیک بندہ کہیں اگر یہ مقصد ہے تو یہ ریاکاری ہے اور ریاکاری بڑا گناہ ہوتا ہے اور وہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا گویا کسی انسان نے عمل ہی نہیں کیا ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے اگر ریاکاری انسان کے عقیدے اور ایمان میں ہے تو یہ تو بڑا گناہ ہے جیسے مکہ جو مدینہ کے منافقین تھے یا منافقین ہوتے ہیں ان کے ایمان میں نفاق تھا وہ تو بڑا نفاق ہے ایسا منافق ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا لیکن اگر عمل میں ریاکاری ہے تو اس کو شرک اصغر چھوٹا شرک کہا گیا تو ریاکاری والا عمل اللہ العالمین قبول نہیں کرے کوئی بھی عمل ہو انسان روزہ رکھے حج کرے نماز پڑھے جمعہ کا خطبہ دے یا جمعہ کی نماز پڑھے صدقات و خیرات کرے کوئی بھی عمل ریاکاری کے انسان کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بے نیاز ہے اللہ رب العالمین کو اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین خالص جو اس کے لیے عمل کیا جائے وہ عمل اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے عمر اللہ اللہ اللہ عبد مخلص الدین اسی بات کا حکم دیا گیا ہم سب کو کہ خالص یکسو ہو کر کے اللہ کی بات کریں ساری عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے ریاکاری اگر ہے تو بیکار ہے اس کا کوئی فائدہ آخرت کے اندر نہیں ہوگا بلکہ عمل ہمارے لیے ابال جان ہوگا دنیا کے اندر انسان محنت الگ سے کرتا ہے محنت انسان کرے اور اس کو مزدوری نہ ملے کوئی انسان دن رات محنت کرے اور اس کو مزدوری نہ ملے کتنا اس کا خسارہ ہوگا اور انسان کس قدر یعنی غمزدہ ہوگا کہ میں نے اتنی محنت کی دن رات محنت کیا لیکن مجھے تنخواہ نہیں ملی مجھے سیلری نہیں ملی کتنا انسان غمزدہ ہوگا تو جو کار لوگ ہیں زندگی بھر محنت کرتے رہیں گے آخرت کے اندر یہ سارے اعمال عکارت اور برباد ہو جائیں گے ان اعمال کا کوئی انسان کو فائدہ نہیں ملے گا تو سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ میرے بھائی کہ انسان اپنی اس عبادت کے اندر اس عمل کے اندر مخلص ہو اور دوسری شرط یہ کہ انسان گناہ کو فوراً چھوڑ دے یہ بھی ہونا چاہیے یہ یعنی نہیں کہ انسان توبہ کر رہا اسی گناہ کو بار بار کر رہا ہے کہتا میں توبہ کرتا ہوں استفی اللہ توبہ کرتا ہوں وہی گناہ بار بار کرتا گناہ کو نہیں چھوڑتا ہے یہ ضروری ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے فوراً جس گناہ کے لیے اس نے توبہ کیا ہے اگر بہت سارے اس کے گناہ ہیں ایک گناہ کے لیے توبہ کرتا ہے اس گناہ کو چھوڑنا اس کے لیے ضروری یہ ضروری ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے صرف زبان سے توبہ کہہ دینے سے توبہ نہیں ہو جائے گی جب تک انسان اس گناہ کو اس برائی کو نہیں چھوڑ دے گا جس برائی کے لیے انسان توبہ کرتا ہے یہ دوسری شرط ہے جو علماء نے بیان کی ہے کہ گناہ کو چھوڑ دینا اور دوسری تیسری شرط یہ میرے بھائی کو کہ انسان کو اس گناہ پر ندامت ہو اسے افسوس ہو اللہ کے رسول قدیث ہے کہ جو ہے توبہ کس کا نام ندامت کا نام ہے ندم و توبہ آپ ہماتے ہیں کہ جو ندامت ہے اسی کا نام توبہ ہے کہ انسان کو ندامت ہو اس کے اوپر کہ ہم نے گناہ کیا یہ نہ ہو کہ انسان کو اس پر خوشی ہو غرور اور تکبر ہو اور انسان جا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرے آج یہ صورتحال ہوگی کہ انسان کھلے عام گناہ کرتا ہے سینا تان کر کے کرتا ہے اور اس طریقے سے اس پر اسے کوئی ملال نہیں ہوتا کوئی اسے غم اور افسوس اور دامت نہیں ہوتی بلکہ اس گناہ کو آ کر کے جو تنہائی میں کرتا ہے اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا آ کر کے دوسروں کے سامنے اس گناہ کو بیان کرتا نا اللہ یہ انسان کی جرات اتنی بڑی ہو گئی ہے تنہائی میں اللہ نے پردہ ڈال دیا اگر انسان خاموش ہو جائے تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے لیکن خود انسان اپنے راز کا افشا کرتا ہے خود انسان اپنے گناہ کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے نہ من ظالم یہ کتنا بڑی بڑی جرات ہے یہ اور یہ کتنے بڑے افسوس کی بات تو انسان کو ردامت ہونا چاہیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ایسی ہے جس سے اگر غلطی ہو جاتی ہے کبھی چھوٹی سی غلطی تو یہ سمجھتا ہے میں کسی پہاڑی کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں بہت بڑی پہاڑی ہے اور وہ پہاڑی ہمارے اوپر گر جائے گی اور پہاڑی گر جائے گی تو میں ہلاک اور برباد ہو جاؤں گا یہ سوچتا ہے چھوٹا سا گنا سے ہو جاتا ہے لیکن جو فاجر ہوتا ہے اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے ناک پر مکھی بیٹھی ہو اور اس نے اپنے ہاتھ سے مکھی کو بھگا دیا کوئی افسوس نہیں کوئی اسے نہ نہیں یہ فاجر کی اور فاسق کی مثال ہے یہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا جو گناہ ہو تو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ لذت سمجھتا ہے اور اسے کیا نام ہے وہ سمجھ کے کرتا ہے کہ بھئی کوئی بات نہیں ہمارے لیے کھا پی لو عیش کر لو جوانی پھر کون زندگی ملنے والی ہے یہ جوانی کہاں پھر دوبارہ آئے گی اور پھر جب بوڑھے ہو جائیں گے تو خلاص مسجد میں چلے جائیں گے روزہ نماز کریں گے حج کر لیں گے کافی ہو جائے گا انسان یہ سوچ کر کے گناہ کرتا ہے بھائی اگر جوانی آئی ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو بڑھاپا ملے گا کیا گارنٹی ہے کہ جوانی کے بعد ایک منٹ آپ کو جینے کا موقع ملے گا کس کے پاس گارنٹی ہے ایک لمحے کی آنکھ جھپکنے تک کی بھی انسان کے پاس گارنٹی نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے کوئی کسی کو نہیں جانتا لہذا اس غرور میں رہنا کہ جوانی ہے اور ہمارے پاس شباب ہے مال ہے دولت ہے طاقت ہے جوانی ہے کر لو جو کرنا ہے جوانی کے بعد اللہ ابامن کو بڑھاوے کے مقابلے میں زیادہ مقبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے زیادہ قبول کرتا ہے ہمیں اپنی جوانی کو اللہ کے بعد کے اندر صرف کرنا چاہیے لیکن اپنی جوانی کو گناہوں میں صرف کرتے ہیں بڑھاپے کو ہم نے عبادت کے لیے خاص کر دیا وہ بھی سارے لوگ نہیں کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن جو جب تک چار چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا اس وقت کسی بھی انسان کے دونوں قدم نہیں ہلیں گے انہیں میں سے اس کی جوانی کے بارے بطور خاص سوال کیا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں جوانی دی تم نے جوانی کو کہاں صرف کیا اس کے بارے میں سوال ہو گئے نوجوانوں اللہ کا خوف کریں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو حاضر ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کو حساب و کتاب دینا ہے ہمارے درمیان اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا جو کچھ ہم بولیں گے اللہ تعالیٰ سمجھے گا اللہ جو بولے گا ہم سمجھیں گے کوئی ترجمان ہمارے درمیان نہیں ہوگا کہ ترجمہ کرنے والے نے غلطی کہی تھی میں نے تو کچھ اور کہا تھا یہ کچھ بھی نہیں ہوگا ترجمان غلطی کر سکتا ہے اور وہ ترجمہ غلط کر سکتا ہے وہاں کوئی بلیم نہیں کر سکیں گے آپ نہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے آپ کی گفتگو ہوگی ہمارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا لہذا اس منظر کو یاد رکھیں خوفناک منظر اللہ رب العالمین کے سامنے سب کی حاضری ہوگی سب کو حساب کتاب دینا تو ایک دو دو تیسری شرط یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ پر ندامت ہونی چاہیے افسوس ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوگی میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی اللہ جو غفر الرحیم ہے اللہ ہمارا خالق اور مالک اور معبود حقیقی ہے ہم نے اس کی حکم کی نافرمانی کر دی ہمیں اس بات پر ندامت ہو نہ یہ کہ انسان کو اس کے اوپر غرور اور گھمنڈ ہو تو یہ بھی ایک اہم شرط ہے ایسے ہی چوتھی شرط یہ ہے میرے بھائی کہ انسان کا عزم مسمم ہو پختہ ارادہ کہ وہ گناہ نہیں کرے گا اس کو عزم ہونا چاہیے انسان کا یعنی کہ انسان کرتا رہے گناہ اور توبہ بھی کرتا رہے نہیں عزم ہو دل کے اندر کہ اب دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا اب اس کی طرف پڑھ کر کے نہیں آئے گا لیکن اگر کبھی ہو جائے مستقبل میں کبھی ہو جائے انسان دھوکے میں آ جائے شیطان کے کر لے تو پھر توبہ کر لے لیکن دل میں عزم ہونا چاہیے پختہ عزم ہونا چاہیے شک والا نہیں کہ چلو بھائی ہے پھر کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آج کر لیتے کل پھر کر لیں گے جب موقع ملے گا تب کر لیں گے آج تو موقع نہیں ملا ہم نے عزم کر لیا توبہ کرتے توبہ کرتے ہیں لیکن دل میں یہ ہے کہ موقع ملتے یہ کام کر جائیں گے اللہ تعالیٰ دلوں کو جاننے والا اللہ تعالیٰ دلوں کو جاننے والا میرے بھائیوں یہ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آج موقع نہیں ملا انسان کیا کرتا توبہ کر لیتا یہ یہ عزم نہیں ہے یہ عزم یہ ہے کہ اگر آپ کو قدرت مل جائے سب کچھ مل جائے لیکن اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے اس واقعے کے اندر آپ نے فرمایا کہ ایک عورت تھی اور اس لڑکی اس لڑکی سے اس کا جو شہزاد بھائی تھا اور اس کے ساتھ بڑی محبت تھی بڑا پیار اور عشق تھا اس کو سمجھ لیجئے اور اس کے ساتھ وہ غلط کام کرنا چاہتا تھا لیکن عین موقع پر جب اسے موقع ملا تو اسے نصیحت کیا اس لڑکی نے اور کہا کہ اللہ رب العالمین جو طریقہ حلال کیا ہے اس حلال طریقے سے تم میرے ساتھ اپنی شبت پوری کر سکتے ہو تمہیں اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا یہ نصیحت کام کر کے اسے اس کام کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی اللہ رب العالمین نے اس عمل کو بے حد پسند کیا اور واقعہ یہ ہے کہ وہ کہیں تین لوگ جا رہے تھے اور کہیں پہاڑی کسی غار میں چھپ گئے اور آندھی اور طوفان تھا تینوں نے نیک امال کو اللہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ رب العلامین نے پہاڑی کے جو غار کا دروازہ بند ہو گیا تھا منہ اس کا غار کا جو منہ بند ہو گیا تھا پہاڑی سے یا کسی بڑے پتھر سے تو اللہ رب الام اس پتھر کو ہٹا دیا جب تینوں نے نیک امال اللہ رب العامن کے دربار میں پیش کیے انسان اپنے نیک امال کا وسیلہ اللہ رب الامین سے لے سکتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں حج کرتا ہوں اللہ ابامی نے یہ عمل خالص تیرے لیے ہے میں فلاں گناہ یا فلاں پریشانی اور مصیبت کے اندر ہوں اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس پریشانی سے نجات دے دے انسان پہ نیک اعمال کا واسطہ لے سکتا ہے تو انہوں نے اس عورت نے لڑکی نصیحت کی وہ نصیحت اس پر بہت اثر کر گئی اور اس نے توبہ کر لیا اس گناہ سے بعد آ گیا اللہ رب العالمین نے اس غار کے منہ کو کھول دیا اور اس طریقے سے اللہ نے سب کو پریشانی سے نجات دے دیا تو انسان کو عزم ہونا چاہیے عزم مسمم ہونا چاہیے کہ انسان گناہ نہیں کرے گا اور اس سے بادہ رہے گا اس طریقے سے ایک شرط یہ بھی اس کی پانچویں شرط یہ ہے کہ جو توبے کا ایک وقت ہے اس وقت میں انسان کرے گا تب جا کر کے اس کو توبہ قبول ہوگی اور دو طریقے کا وقت ہوتا ہے ایک عام وقت ہے اور ایک خاص وقت ہے عام وقت ہے کہ قیامت تک اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جائے گا تب تک دروازہ اللہ رب العالمین نے توبہ کا کھول رکھا ہے ایک عام وقت ہے ہر انسان کے لیے ہر شخص کے لیے لیکن ایک خاص وقت یہ ہے کہ جب کسی انسان کی وفات ہونے والی ہو اور جھانکنی کا وقت آ جائے اور اس کی روح نکلنے کا وقت آ جائے اس وقت اگر انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے اللہ کے سر کے مال معلوم غور جب تک انسان جھانکنی سے پہلے کا وقت نہ ہو اس وقت تک توبہ نہیں کرے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے فرون کی توبہ کیوں نہیں قبول کی گئی اس کا ایمان اللہ نے کیوں نہیں قبول کیا حالانکہ وہ بھی کلمہ پڑھا آخر وقت میں لیکن اس لیے کہ اب روح نکلنے کا وقت آ گیا تھا اس کی موت کا وقت آ چکا تھا اس لیے اللہ رب العامی نے اس کے کلمے کو قبول نہیں کیا اس کے ایمان اور توبے کو اللہ نے قبول نہیں کیا جب انسان کی سانس آنے جانے لگے اور جھانکنی کا روح نکلنے کا وقت ہو اس وقت اگر انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ ارب اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا تو یہ شرط ہے کہ انسان اس سے پہلے توبہ کر لے جب صحیح سالم ہو تندرست ہو اور اس مرحلے میں نہ ہو جب روح نکلنے کا وقت آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو فرماتا ہے چھٹی شرط یہ ہے کہ اگر اس گناہ کا تعلق بندوں سے ہے ظلم کیا آپ نے کسی پر کسی کا مال ہڑپ کر لیا کسی کی تنخواہ نہیں دی کسی پر ظلم کیا آپ نے یا اس طریقے سے بندوں کے حقوق آپ کھا لیے آپ نے جو ہے بہن کا حق کھا لیا بھائی کا حق کھا لیا ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا یا اس طریقے سے جو ہے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے تو میرے بھائیوں جب تک اس کے لیے دو چیزیں ہیں پہلی شرط یہ کہ آپ اس کے حق کو واپس کر دیں آپ اس کا مال کھائے اتنا مال آپ اسے دے دیں اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اس سے معاف کروا لے دنیا کے اندر کہ میں نے آپ پر ظلم کیا تھا آپ کی تنخواہ لے لی تھی آپ کا حق میں نے نہیں دیا آج ہمارے معاشرے میں چیز بہت رائج ہے کہ لوگ اپنی بہنوں کا اپنے مال میں سے جائیداد میں سے حق نہیں دیتے وراثت نہیں دیتے یا بیٹیوں کا باپ باپ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں نہیں دیتا حق یہ بہت بڑا ظلم ہے بیٹی کے اوپر میرے بھائیوں یہ بہنوں پر بہت بڑا ظلم ہے قیامت دن سوال کیا جائے گا یہ ظلم ہے بندوں کا حق کھانا یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ معاف نہیں کر دیں گے اپنی خوش دلی سے یعنی نہیں کہ زبردستی ہم معاف کروا لیں معاشرے والے کیا کہیں گے اگر بہن نے لے لیا وراثت میں حصہ بیٹی کو لوگ کیا کہیں گے بیٹی کے لیے باپ کا دروازہ گھر کا بند ہو جائے گا بہن کا کے لیے بھائی کا دروازہ گھر کا بند ہو جائے گا لوگ کیا کہیں گے میرے بھائی ایسا نہیں ہے اگر خوش دلی سے عورت لڑکی معاف کر دیتی ہے بہن یا اس طریقے سے بیٹی معاف کر دیتی ہے الگ مسئلہ ہے کیونکہ اس کا حق ہے اگر وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی نہیں یہ نہیں کہ ہم زبردستی معاف کروا لیں آج یہ صورتحال بہت عام ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو اپنے مال میں سے حق نہیں دیتے وراثت نہیں دیتے میرے بھائیوں یہ ظلم ہے ان کے اوپر اور بہت بڑا ظلم ہے اللہ عبرامن کی وصیت ہے کہ اللہ رب الرامن وصیت کی ان کا حق دیا جائے یہ اللہ ابرامین کی طرف سے فرض مقرر کر کیا جا چکا ہے کہ کس کو کتنا ملے گا قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا نبی نے حدیث کے اندر بیان کر دیا لیکن اس لیے اس کا حق دینا ضروری ہے اگر نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے اور یہ چھوٹا گناہ نہیں بہت بڑا گناہ یہ اور یہ گناہ آج لوگ کھلے عام کرتے ہیں سر عام کرتے ہیں کتنے ایسے جاہل قسم کے لوگ ہیں کہتے ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز دے دیا اس کا حق ہم نے دے دیا اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں رہ گیا نہ اللہ ظالم جہیز ایک ہندوانہ رسم کافروں کی رسم اس رسم سے اللہ تعالیٰ کے حق کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا موازنہ کہ اللہ کے حکم کو باطل کر رہے ہو اللہ کے حکم کو ختم کر رہے ہو دنیا اور ہندوانہ اور کافرانہ اور غیر مسلمانہ رسم و رواج سے جو تم نے ہم نے اور آپ نے لوگوں نے یاد کر رکھا ہے آپ کی بیٹی کا حق ہے آپ کے مال کے اندر جیسے اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں ایسے بیٹی کی بھی شادی کیجیے شادی سادگی کے ساتھ کیجیے کون کہتے اتنا پیسہ خرچ کیجیے مت اتنا پیسہ خرچ کیجیے لیکن اپنی بیٹی کو اپنے مال میں سے حق دیجیے یہ ظلم ہے بیٹی کے اوپر قیامت کے دن سوال کیا جائے گا باپ سے افسوس ہے سے باپ جو اپنی اپنی اولاد کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے لیکن خود اپنی اولاد پر ظلم بھی کرتا ہے وہ ان کا حق کھاتا مال کھا جاتا ہے اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیتا قیامت کی بات پرس ہوگی میرے بھائیوں یاد رکھیے بات سب سے سوال کیا جائے گا اور یہ بدل نہیں ہے یہ جہیز دے دینا یہ تو غلط رسم ہے جس غلط رسم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم باطل کر رہے ہیں اللہ کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں یہ کسی بھی صورت میں چیز جائز نہیں ہمارے لیے تو ان کا حق ہمارے اوپر یہ بھی لوگ کرتے ہیں اور اسے لوگ گناہ نہیں سمجھتے معاشرے کے اندر آج یہ صورت حال ہوگی کسی سے کہا جائے کہتے کوئی نہیں دیتا ہم بھی نہیں دے رہے کوئی دینے کے لیے تیاری نہیں ہے ہر معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے کچھ ایسے معاشرے ہیں جہاں پر بیٹیوں کا حق دیا جاتا ہے لیکن عام طور پر یہ صورتحال ہے کہ بیٹیوں کا حق نہیں دیا جاتا ہے بھائی بھی لے لیا باپ کا حق بیٹی کا حق آیا بہن کا حق آیا اس نے بھی نہیں دیا اس لیے میرے بھائیو ضروری ہے یہ کہ اپنی بہنوں کا اور اپنی بیٹیوں کا حق ادا کریں ہم یہ ظلم ہے یہ بندوں کا حق ہے یہ معاف نہیں ہوگا ایسے نہیں اسے معاف ہوگا جب تک کہ ہم حق نہیں دیں گے یا اپنی خوشی سے لڑکی معاف نہیں کر دے گی یا بہن معاف نہیں کر دے گی یہ نہیں کہ کوئی زور زبردستی کیا جائے تو یہ اگر بندوں سے متعلق ہے تو رفا دفع کرنا ہوگا یا بندوں کا حق آپ کو واپس کرنا ہوگا اور اگر بندوں سے حق نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو اوپر جو باتیں آپ کی سے پہلے بتائی گئی یہ توبہ کی شرطیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اللہ تعالی ہمیں کسی پر ظلم کرنے سے بچائے اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے بدعت اور خرافات سے ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھے اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالی ہم کو فوراً توبہ کرنے کی توفیق دے گناہوں پر اصرار کرنے سے بچائے کیونکہ گناہوں پر اصرار کرنے سے گناہ بڑا گناہ بن جاتا ہے چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ بن جائے گا آج تو بڑے گناہوں پر ہم اصرار کرتے ہیں بڑے بڑے گناہ کھلے عام انسان کرتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ العالمین کی عظمت کا احساس ہو اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی مغفرت فرمائے امین بارک اللہ علیہ ولکم فلقان عدیم و نفان ویا کم بلاد الحکیم حکم تعالی جواد الکریم بر الرحیم